جس کے کرنے والا بھی کبھی پاک نہیں ہو سکتا اس کے جمن میں میں نے یہ عرض کیا تھا دوسری تمام پلیتیاں نجس چیزیں ناپاک چیزیں دکھائی دیتی ہیں بعضی چیزیں دکھائی نہیں دیتی وہ حکمن پلیت ہوتی ہے جیسے جھوٹ ہے کسی نے کبھی دیکھا تو نہیں جھوٹ کیسا ہوتا ہے کالے رنگ کا ہوتا ہے سفید رنگ کا ہوتا ہے گلابی رنگ کا پیلے رنگ کا لیکن جھوٹ پلیت ہے کسی کو دھوکہ دینا فریب دینا یہ بھی آنکھوں سے نظر نہیں آتا شرک اس قسم کی لانت ہے جو آدمی کو آنکھوں سے نظر نہیں آتی اور اتنی بڑی پلیتی ہے اتنا بڑا نجس ہے کہ اللہ پاک جل شان ہو کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق کو کبھی تو توفیق نہیں ہوتی زانی کو توفیق ہو جاتی ہے چور کو توفیق ہو جاتی ہے قاتل کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے لیکن شرک ایک ایسی پلیتی ہے جس کے کرنے والوں کو توبہ کی توفیق نہیں اور حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بدعاتی آدمی تعظیم کرنا گناہ ہے بدعت کرنے والے آدمی کی تعظیم کرنا گنا ہے اس لیے کہ تم نے اس کی حمایت کی کہ جس نے سنتیں مٹا کر بدعت کو اجاگر کیا اور یاد رکھیے میں نے ایسا کوشی کا ترجمہ ذکر کرتے ہوئے بھی یہ بات بتائی تھی کہ رب العالمین پرور عالم ہے اور وہ ساری کائنات کے ارادوں سے واقف ہے میرے اور آپ کے دل میں ایک بات سو سال کے بعد جو آنی ہے اللہ کو پہلے سے پتا ہے اسی کا نام تو خدائی ہے جو سب کچھ جانتا ہو اور کبھی بھی کسی ہاتھ کسی کا محتاج نہ بنا ہو رہا عوام کا یہ جواب کہ صاحب ہم نے اپنے ماں باپ کو یوں کرتے دیکھا ہمارے بڈیرے یوں کرتے آتے تھے تو قرآن کریم اللہ پاک تم سب کو نصیب فرمائے تمہارے بچوں کو اللہ قرآن مجید کی دولت عطا فرمائے ترجمہ پڑا کرو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سب لوگوں نے یہی بات کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ جب بھی ان کو کہا جاتا ہے آؤ اللہ پاک کے پیغام کی طرف جو آسمان سے اترا ہے جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دین دیا ہے وہ کہتے ہیں ما ہسبنا بجگ آبا آنا ہم تو اس دین پہ قائم رہیں گے جو ہمارے باپ دادا کا دین ہو دین کے بارے میں تو باپ دادا یاد آ گئے کبھی کسی ڈی سی نے بھی کہا کہ میں تو اس کرسی پہ نہیں بیٹھتا میرا دادا تو گلیوں میں جھاڑو دے کے مر گیا میں ڈی سی کیوں بنوں کبھی کسی پوتے نے اپنے بنگلے کو آگ لگائی کہ میرا دادا تو جھونپڑی میں رہتا تھا میں بنگلے میں کیوں رہوں دین کے بارے میں باپ دادا یاد آ گئے جان بچانے کے لیے اور یہی لوگ تھے جنہوں نے خدا کی قسم اس ذات کو تنگ کیا ہے زمین تنگ کر دی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ چاروں طرف سے اعتراضات ٹوٹے ہیں چاروں طرف سے مار پڑی ہے میرا ایمان ہے میرا یقین ہے کہ تم آج بھی جا کر گنبد خزرا خدرا کی جالیاں پکڑ کے پوچھو کالی کملی والے تیری جان کو کیا بنی تھی چاروں عربی لوگ آ گئے دین کے بارے میں پوچھتے ہیں بڑے بڑے رئیس آئے سردار آئے چودھری آئے خاندان قبیلوں کے نمبردار آئے تیرا دین کیا ہے تیرا ایمان کیا ہے تیرا مذہب کیا ہے تیرا مسلب کیا ہے کیا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وقت یہی باتیں کرتے ہیں اللہ پاک جل شانوں انہیں فرما دیا او میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب چاروں طرف سے یہ لوگ بھیڑ کر کے آئے رکھ کر کے آئے آپ کو تنگ کرتے ہوئے آئے اور دین کے بارے میں پوچھے تو فرما کل او میرے زبان تیری ہوگی بولوں گا میں خدا کل کہو ان پیارے پیارے لبوں کو حرکت دو اس ان پیارے پیارے دندان مبارک کو حرکت دو اس چہرے انور کو سامنے لاؤ کل کہو فرماؤ یا اے لوگو اے انسانوں اے امیرو اے غریبوں اے جمانو اے بوڑھو اے مردو اے عورتوں یا کالے رنگ والو گورے رنگ والو تختوں پہ بیٹھنے والوں گلیوں میں پی کے ٹکڑے مار کھانے والوں یا او انسانوں او آدمیوں ان کن تم کی شکیم تم شک کرتے ہو میرے دین کے بارے میں تمہیں تردد ہے میرے یقین کے بارے میں تمہیں میرے مذہب کے بارے میں شک ہے تم میرے کے بارے میں شک کرتے ہو تم میرے نظریات معلوم کرنا چاہتے ہو پھر تم سارا مکہ ایک طرف ہے تم چودھری سارے ایک طرف ہو طاقت ایک طرف ہے دولت ایک طرف ہے میں وہ غریب ہوں کہ ماں کے پیٹ سے ید یقین پیدا ہوا ساری چودراہٹ ایک طرف ہے سارے رئیس ایک طرف ہے قبیلے اور خاندان ایک طرف ہے ساری کی ساری دولت ایک طرف ہے پھر میں تم سے ڈرنے والا نہیں میں گھبرانے والا نہیں میں کسی سے سامنے جھکنے والا نہیں میں بکنے والا نہیں فرما سنو پھر میرا دین یہ ہے فلا آبد آگو دگی من دون چوک فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جانتے تھے کہ جب میں یہ اعلان کروں گا تو پتھروں کی بارش ہوگی پھولوں کی نہیں مار پڑے گی ارے اور کون سا تنازع تھا اور کون جھگڑا تھا اور کیا دنوں فساد تھا کہ اندازہ لگاؤ مکے کے مشرق کافر مکھن چاٹتے ہیں اور دو جہان کے بادشاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنائے خاندان کے درختوں کے پتے بھی دستیاب نہیں ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کی گھر والی ایک دن کا فاقا گزرا دو دن کا فاقا کاٹا آٹھ دن ہو گئے مکے کی تاجرا مکے کی رئی سا بڑی دولت مند ماری آج کالی کملی والے کے گھر میں ہو کر ساری دولت اللہ کے نام پہ لٹا دی آٹھ دن ہو گئے پتے بھی نہیں ملتے تھا تو کافر سیدہ خدیجہ کا بھتیجا جب سنا کہ میری پھوپھی کا برا حال ہے بھوک کی وجہ سے کچھ کھانا لے کے چلا ان میں پھر بھی اتنی مربت تو آئی کہ دین کی دشمنی تھی چلو میری پھوپھی آٹھ دن کی بھوکی ہے روٹی دے کر آؤں تمہیں پتہ چل جائے کہ میری پھوپھی بھوکی ہے تو اور بھوکی مارنے کی کوشش کرو گے جب کھانا لے کے چلنے لگا ابو جہل نے دیکھ لیا ہر روز چکر لگایا کرتا تھا شاب ابھی طالب کے درمیان اور مکے کے درمیان جس درے میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم قید ہے صحابہ ہے صحابیات قید ہیں اہل بیت قید ہیں حضرت خود قید میں ہے وہاں رہتے ہیں اور درمیان میں ابو جہر سارا دن چکر لگاتا ہے خبردار اگر کھانے کی چیز کسی نے ان کے ہاتھ مول بھی بیچی جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کو آٹا نہیں دینا جو بھی لا الہ الا اللہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑتا ہے اس کے ہاتھ آٹا نہیں بیچنا دانا نہیں بیچنا کھجور نہیں بیچنی مکے والوں نے بائی کاٹ کیا ہوا زبردست بائی کاٹ ہے اور دوستو ہم تو ایک عورت کے کہنے پر پھسل جاتے ہیں نا ذرا کیوں بنا دیتی ہے ہاں تم پکے عقیدے والے بنے بیٹھے ہو بچے کا تو یہ حال بنا ہوا ہے میں کیا کروں میری فلاں منت رہ گئی میری فلانی نظر رہ گئی میرا فلانا کام بیچ میں رہ گیا تم عقیدہ لیے پھرتے ہو میرا خط ہو جائے گا یہ جو بات میں آپ کو سنا رہا ہوں آپ یقین کریں کتابوں کا مطالعہ کریں علماء سے پوچھیں یہ مشقت یہ تکلیف ڈھائی برس تک اٹھائی ہے ڈھائی سال گزر گئے صحابہ کو اور خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ اٹھاتے پیٹ کی مار دی پانی نہیں ملتا ہاں،, ہاں آج سب کو شکایت ہے کھانا ہضم نہیں ہوتا صحابہ کرام آٹھ آٹھ دن کے وقت وہ اندازہ لگا فاطمت الزہرا کا سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم سیدہ زینب خود ان کی والدہ ماجدہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی جس نے خدا کی زمین پہ آسمان کے نیچے عورتوں میں جس نے سب سے پہلے کالی کملی والے کا کلمہ پڑا آج آٹھ دن ہو گئے اسے چبھانے کے لیے پتے بھی نہیں ملتے کر دیا بھوک نے پریشان کر دیا بھوک نے علماء کرام نے لکھا تمام صحابہ کرام کا برا حال ہو گیا اور عقیدے کی اتنی پختہ عورتیں تھی اتنا مضبوط ایمان تھا کئی عورتوں کے بچے سیر خان دودھ پینے والے کھانا پینا ماں کا بند ہو گیا دودھ کھیر کدھر سے آتا اتنی اتنی زبان باہر نکلی ہوئی لٹکی ہوئی اپنی کی گود میں تڑپ تڑپ کے جان دے دی تڑپ تڑپ کے پیاس کی وجہ سے مر گئے بھوک کی وجہ سے مر گئے خدا کی قسم نگاہ لگوبت نے ان مائیوں کو اتنا رنگ دیا تھا سامنے بچہ مر رہا ہے آسمان کی طرف چیرا اٹھاتی ہے اور عرض کرتی ہے الہی ایک نہیں سو بچے مر جائیں اور کرنا مجھ سے الگ نہ کر ایسے وقت بھی پتا چلتا ہے ایمان کا یہ کیا پتا چلے یوں تو تم کہتے ہو کہ جنت کی کنجی میرے پاس ہے میرے پاس ہے اور یہ اللہ کی ذات جانتی ہے کہ جنت میں کون جائے گا ابو جہل کی نظر پڑی حضرت اگر سے خدیجہ کے بھتیجے کو دیکھ لیا تو کھانا لے کے کہاں چلا وہ کہنے لگا میری پھوپھی کا برا حال ہے بھوک سے نیڈ ہو گئی ہے میں تھوڑا سا کھانا لے کے چلاؤں اللہ اکبر آج شادی میں اگر کسی کو ہم نہ پوچھیں ساری عمر اکڑا کے لیے اترتا ہوں پہلی شادی میں ہم کو پوچھا نہیں اب آ گئے ہو بلا یہ بھی کوئی سودا ختنا کرانا ارے میاں ختنہ میں تو ہم کو پوچھا نہیں شادی کے لیے آ گئے ہو میرا خیال ہے اس وقت یہ کہنا چاہیے اندر ساری ختنا تیرے ہی کرایا کریں گے برا تھا مال اللہ نہ لگا ذہنیت اب دیکھو مسلمانوں کی ذرا سا آدمی کو اکاط ملا ہی چلا جاتا ہے آج کالج اس بات سے انکار کرے میں تمہاری شادی میں اس لیے شریک لیے ہوتا لڑکی بے نماز ہے لڑکا بھی بے نماز ہے میں تمہاری خوشی میں اس لیے شریک نہیں تم رات دن خبریں چاہتے پھرتے ہو سر کی لالت میں گرفتار ہو میں تمہاری شادی میں شریک نہیں ہوتا اور اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک کرتا رہے پھر تو تجھے پرواہ نہیں اور اگر تیری پگڑی کو تھوڑی سی آچ آ جائے تو پھر بڑا بن جاتا ہے اللہ کی ذات تو کچھ نہ ہوئی وہ دور سب سے بڑا ہے اور اگر آ کر کسی نے پوچھ لیا نا دیکھو جب تم آ گئے ہو نا اب یہ کام ہمارا ہے اب یہ ہم کریں گے پیسے ویسے کی جتنی ضرورت ہو کھلا خرچ کرو آج مسلمان نفرت اپنے مطلب کے لیے کرتا ہے تین کے لیے نفرت کون کرتا ہے کون ہے آج ان باتوں کو سوچنے والا جو اسلام نے ہمیں بتائی تھی جو خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی بتائی نہیں جھیلی ہے اٹھائی ہے اب اجال کہنے لگا خبردار ایک روٹی کا لکما نہیں جانے دوں گا تیری پھوکھی بھوک کی وجہ سے مر سکتی ہے تیری پھوکی بیٹیاں بھوک سے مر جائیں بھلے مر جائیں پرانی سارے سارے مسلمان مر جائے مگر ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں جانے دوں گا سنا تو اس پہ تکرار بڑا وہ بھی آخر چودھری کا بیٹا تھا نہ قریش خاندان کا جوان تھا سیدہ خدیجہ سب کا دور اللہ کا بتیجا ہے وہ کہنے لگا تو روک کے دکھا میں لے کے جا رہا ہوں روک کے دکھا اب یہ بڑے بڑے جو ہوا کرتے ہیں میں چودھری ہوں نمبردار ہوں بڑے بڑے جتنے دار دار ہیں نا تحصیلدار ہوں اللہ ان داروں سے بچائے ان کے پاس ایک طریقہ ہوتا ہے پہلے تو یاترا کرتے اور جب اگلا کرتا دیکھا تو نیچے کو منہ قرار چل دیے ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے پہلے تو اکلا ہوا کہ نہیں جانے دوں گا نہیں جانے دوں گا تم لے جا ہی نہیں سکتے سیدہ خدیجہ کے بھتیجے نے ہڈی اٹھائی اور کہہ لگا چودھری لڑائی لڑا پرے کو چلتا جا رہا میں بھیج رہا ہوں تیری خبر میں انتظام کر رہا ہوں تیرا جا رہا جاؤں گا جا کے وہ بھی تو قریش کا خاندان تھا سامنے ہس دیا ابو جہل کا سر کاٹ دیا لڑائی ہو پڑی لڑائی ہو گئی آپس میں آخرکار یہ نوبت آئی کہ بھی تم یہ کوئی بات ہے کہ بھوکے کو ٹکڑا ہی نہ دو عزیز آنا کی بنا پر یہ لے کے چلا ہے اس کو بھی تو پتا ہے کہ وہ مسلمان ہے ہے یہ خود کافر مگر یہ تعلقات کی بنا پر امداد کرنے چلا روٹی دینے چلا تو کیوں روکتا ہے ڈھائی برس کے بعد اس موقع پہ آ کر کے بائی کاٹ ٹوٹا اور خدا گواہ ہے کتنے ہی بچے شہید ہو گئے ماؤں کی گود میں تڑپ تڑپ کے مر گئے ایک عورت ایسی نہیں جس نے یہ کہ ہائے اگر میں حضور کا دامن نہ پکڑتی میں کلمہ نہ پڑتی اللہ کی توحید کا اقرار نہ کرتی تو میرا بچہ نہ مرتا کسی نے نہیں کہا اور وجہ صرف یہ تھی کہ ان حضرات نے کلمے کے اوپر بڑا خرچ کیا تھا ہمیں کلمہ ویڑے کی شہن میں دیوڑی کے دروازے پہ کھڑا ہوا مفت مل گیا اس لیے کلمے کی قدر نہیں تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاروں طرف چودھری اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے اپنا دین بتاؤ جی ہاں تم نیا دین لائے ہو نئی باتیں کرتے ہوما کلیا اکم کم کی سکی دینی لوگوں اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے میرے عقیدے کے بارے میں شک ہے میرے مذہب کے بارے میں تردد ہے پھر میں تمہیں الل اعلان بتاتا ہوں تابدون دین دون کی عبادت کرنے کو تیار نہیں جن کی تم خدا کے سوا کرتے ہو کا پجاری میں نہیں بنتا پتھروں کا پجاری میں نہیں بنتا پانی کا پجاری میں نہیں بنتا قبروں کا پجاری میں نہیں بنتا اس موقع پر حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود جھولی پھیلا دی پردگار کے دربار میں دعا مانگی اللہ ملا تجال قبری اے میرے اللہ میری قبر کو سجدہ گانا بنانا جس چیز کو نبی نے ساری عمر منع فرمایا اور منع فرمانے پہ پتھر کھائے لو لوہان ہو گئے اور اتنی غربت میں زندگی بسر فرمائی سید فاروق کے آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گیا تو میں نے نظر ماری چاروں طرف کے گھر کا مال تو دیکھوں دولت دیکھوں اثاثہ دیکھوں فرمایا کچھ بھی نہیں تھا ایک کونے میں دو چار مٹھی جو پڑے ہوئے تھے فلا دون تم طاقتور ضرور بنتے ہو حکومت والے ضرور بنتے ہو بڑے بڑے رئیس بنے پھرتے ہو قبیلوں کے سردار بنے پھرتے ہو بڑے بڑے دولت مند بنے پھرتے ہو مگر میں کالی کملی والا تمہارے سامنے جھکنے تیار نہیں اس لیے میں شرک کی لالت کی جڑیں کھیلنے آیا ہوں میں تو خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں بعض مرتبہ مجھے کوئی ایمانداری کی بات ہے اس بات میں لطف آتا ہے کہ بازی بازی عورت کتنی ثابت قدم گزری مولانا جلال الدین رومی سب قید رحمت اللہ علیہ اللہ والے گزرے ہیں انہوں نے اپنی مصنوعی میں ایک واقعہ نقل کیا ایک عورت کا اخدود النار کے واقعے کے اندر ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بادشاہ وقت نے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ مجھے سجدہ کرو بادشاہ وقت نے سب کو حکم دیا کہ سجدہ کرو سب لوگ آ رہے تھے سجدے کر رہے تھے جا رہے تھے نمبر آ گیا اس مائی کا جو اللہ پر یقین رکھتی تھی اللہ کی ذات پر ایمان رکھتی تھی عقیدہ درست تھا اللہ کی توفیق تھی اکڑ گئی انہوں نے کہا تجھے سودا کرنا پڑے گا وہ کہنے لگی تم کون ہو سجدہ کرانے والے جاؤ جاؤ اپنا کام کرو میرا یہ سر اپنے رب کے دروازے کے سوا کسی کے آگے نہیں جھک سکتا بادشاہ کو بڑا غصہ آیا ان نے کہا یہ کہاں سے آئی کہ تجھے کرنا پڑے گا اس نے کہا کوئی طاقت نہیں جو میرا سر خدا کے دروازے کے سوا یہ اور جھکا دے یہ گردن کر سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی میرا عقیدہ ہے میرا یقین ہے میرا ایمان ہے مجھے کوئی نہیں جھکا سکتا چنانچہ آج آپ جا کر کے دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو عورتیں پکڑ پکڑ کے سجدہ کراتی ہیں پیروں فقیروں کے سامنے پہلے سر جھکانا پیروں پہ ہاتھ لگانا پھر بات کرنی پتا گئی کہنے لگی میں بالکل سجدہ نہیں کروں گی میں نے کبھی کیا ہی نہیں میری پریشانی پرور دے عالم کے دروازے کے سوا اپنے خالق و مالک کے سوا اپنے رازق کے سوا تیرا مشکل کشا وہ ہے میرا حاجت روا وہ ہے میرا پالن ہار وہ ہے میرا پیدا کرنے والا وہ ہے میں اپنا سر اسی کی چوکٹ پہ جکا سکتی اندازہ لگاؤ مسلمان اور صاف صافیوں کا کہ ایک پیشوئی سجدا کم ورنہ کری بسوزی بسو سخن جلدی کر یا تو سجدہ کر دے ورنہ تجھے اس آگ میں بلا چونو چرا پھینک دیا جائے گا مائی کا بچہ کر آگ میں ڈال دیا آگ میں پھینک دیا اور مولانا لکھتے ہیں پاک اور سج گئے کر دا موقع نہ اور کہنے لگی جاؤ جاؤ اپنا کام کیا کرو الہ الا اللہ میری رگ رگ بسا ہوا ہے میرے خون کے قطرے قطرے میں بسا ہوا ہے جان دے سکتی ہوں اور العالمین کے سوا کسی کو سجدہ کبھی کیا ہے نہیں مولانا نے لکھا ہے کہ ہم مرد جتنے بھی ہیں اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ عورت کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے مرد جان ہی نہیں سکتا اگر بیٹا تین چار مرتبہ گود میں بیٹھ کر کہے نا ابا جی بیٹے اب جی بیٹے تیسری مرتبہ پاک کر کے تھپڑ کی ہے اللہ کو دیکھو سارا دن سر کھاتا ہے امی جی بیٹا امی جی پتر امی ایک دفعہ بھی تھپڑ نہیں مارتی جو امی امی کہتا ہے جو خوش ہو رہی ہے تیرے کپڑوں پہ اگر بچہ پیشاب کر دے او لے جا اس بیماری نو گھر جا کے میرے کپڑے پلیت کر دیے اور اس کے اوپر سارا پیشاب کرتا ہے سارا دن پخانا کرتا ہے ایک دفعہ بھی منہ نہیں بناتی کتنی محبت ہے عورت کو اپنی پیار سے ماں کو اپنے بیٹے سے کتنا پیار اور محبت ہوتی ہے اندازہ لگا آگ میں سامنے بچہ پڑا ہوا ہے دل میں ذرا تلمل آنے لگی گھبراہٹ آنے لگی اور اندلیاں کرنانے لگی دل اکٹھا ہونے لگا ذرا جگر پھٹنے لگا آواز آئی او معصوم بچے تیری ماں نے مجھ پر یقین کیا ہے مجھ پر اعتماد کیا ہے مجھ پہ توکل کیا ہے مجھ پہ بھروسہ کیا ہے ارے سجدہ نہ کیا تجھے آگ میں ڈلوا دیا اور میرے بندے اور میری مائی کے بچے میری بندی کے نوری نہ اس آگ میں پڑا پڑا اس نے لیٹا لیٹا اپنی اما کی تسلی کر دے سارا جہان دیکھ رہا ہے کھڑا ہوا تماشا اب جھکی اب آکڑ ٹوٹی اب اس کا یقین خاک میں ملا اب اس کا ایمان ختم ہوا مگر وہ اللہ کی بندی کھڑی ہے اب آگاہی ذرا بول اگر میں یوسف علیہ السلام کی گواہی معصوم بچی سے دلوا سکتا ہوں اگر مائی مریم علیہ السلام کی صفائی بچے سے دلوا سکتا ہوں تیری ماں بڑے مضبوط ایمان والی ہے اور مضبوط کر دے بچہ آگ میں پڑا پڑا لیٹا لیٹا کہتا ہے اندر در کے من خوشم اور گر سے دری سورت میں آتشم او میری اماں گھبرانا پریشان نہ ہو دیکھنے میں آگ معلوم ہوتی ہے ذرا چھلان لگا کے تو دیکھیے تو گلاب اور چمیلی کے پھول بچھے عورت کے ایمان کی گواہی مل گئی اس کے یقین کی گواہی مل گئی ایک عورت کی وجہ سے کئی سو آدمیوں کا اور یقین بن گیا ایمان نصیب ہو گیا یہ تمہارا ملتان شہر جس میں تمہارے ہمارے باپ دادا رہتے عمریں گزر گئی اسی شہر میں راجا دیوان کی حکومت ہے بیٹا مسلمان ہو گیا کیوں ہوا اس نے تجارت کی جوہریوں سے جواہرات بیچنے لانے والوں سے جو عرب سے آتے تھے سمندری علاقوں سے آتے تھے ان سے تجارت کی تجارت کی معاملات کی صفائی دیکھ کر راجا دیوال کا بیٹا مسلمان ہو گیا آج ہمارے معاملات دیکھ کر ہندو کافر مر رہے ہیں تم سے کوئی معاملہ کر کے تو دیکھے ایک مرتبہ پھر پتا چلے نہ دے دے تو اشراق پڑھیں گے تحجد پڑھیں گے تصبیے پھیریں گے تلاوت کریں گے مگر جب معاملہ چست ماریں گے اگلے کو جو معاملے کا گندا مسلمان اس کا کیا معاملہ اور کیا مسلمانی ہے خدا کی قسم مسلمانوں نے چاروں طرف پوری دنیا میں جو اسلام پھیلایا وہ معاملات کر کر کے پھیلایا کسی معاملے میں کاروبار میں جوہریوں کو بڑا خسارہ آیا انہوں نے خسارہ اٹھا لیا مگر دھوکہ نہ کیا اس پر راجا دیوان کا بیٹا مسلمان ہو گیا ارے اتنا بڑا خسارہ اٹھا لیا اور معاملات کے اتنے صفائی رکھنے والے لوگ آج نمک تمہارا صاف نہیں مرچیں تمہاری صاف نہیں ہلدی تمہاری صاف نہیں گرم مسالہ تمہارا صاف نہیں چائے کے ڈبے تمہارے صاف نہیں اور اور کچھ کیسے صاف ہوگا میرا دل پلیت ہے دل صاف نہیں نیت صاف نہیں روح میں ملاوٹ ایمان میں ملاوٹ یقین میں ملاوٹ تمام چیزوں میں ملاوٹ ہے آج بڑے خوش ہوتے ہیں خاندان کے خاندان گھر کا گھر جب سے ہم نے ملاوٹ شروع کی ہے بڑا کاروبار ہے جی اس کام اس ملک میں چلتا ہی نہیں راجا دیوان کا بیٹا جوہریوں سے کاروبار کر کے مسلمان بن گیا اب بڑے آدمی کا بیٹا تھا اسے بڑی فکر ہوئی کہ دین میرے گھر میں آ گیا اسلام میرے گھر میں آ گسا اس نے خدا جانے کہاں کہاں سے بڑے بڑے پنڈت بلائے ہندوؤں کے پنڈت بلائے کبھی اپنا دین سمجھاؤ یہ تو بڑا نقصان ہوا کہ راجا کا بیٹا مسلمان ہو گیا اس کو بڑا سمجھایا لوگوں نے بڑے بڑے پنڈتوں نے سمجھایا مگر یقین کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دل میں گھر کر جائے اس کا تو بن سکتا ہے مگر وہ کلمہ نہیں چھوڑ سکتا اللہ کی توحید نہیں چھوڑ سکتا اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت نہیں چھوڑ سکتا پھر وہ کاروبار کو نہیں دیکھتا پھر وہ اسباب اور مال و متا کو نہیں دیکھتا وہ کہتا کمال بنے اور کچھ بنے نہ بنے جس کا یہ یقین ہو جائے کہ سب کچھ اللہ کی ذات کرتی ہے ذرا توجہ کرو ایک بات کہنے لگا ہوں دھیان کریں سب مارکیٹ میں پیٹ میں اللہ نے ایک پائپ لگا کر خوراک پہنچائی وقت آنے پر دائی نے وہ ایک دروازہ خوراک کا بند کر دیا وقت آنے پر دائی نے ایک دروازہ غذا کا خوراک کا بند کر دیا رب العالمین نے ماں کی دو دروازے کھول دیے دائی نے ایک بند کیا اللہ پاک نے ماں کی چھاتیوں میں دو دروازے کھول دیے اور جب تیری ماں نے دو دروازے بند کیے تو اللہ پاک نے چار دروازے کھول دیے چاروں طرف کما اور کھا دائی نے ایک دروازہ بند کیا ماں نے دو کھول دی ساتھیوں میں پروردگار نے اور جب ماں نے دو دروازے بند کیے تو اللہ نے تیرے لیے چار کھول دیے اور جب اسرائیل نے تیرے چار دروازے بند کیے اللہ نے جنت کے آٹھ دروازے کھول دیے کتنی کریمی ہے تجھ پر اس کی کہاں اس کے احسانات کا بدلا بندہ چکائے گا فرمایا تم گیا پھر دیکھ مزہ لا کلو من فروکی ہوں امن تاتی آر میں زمین سے اگا کر کھلاؤں گا آسمان سے برکتیں برساؤں گا سنلقي في قلوب الذين كفروا الروب بما أشركوا بالله چاروں طرف کے کافروں اور مشرکوں کے دلوں میں تیرا روب ڈال دوں گا بڑا سمجھایا پنڈتوں نے ہندو سادھوں نے مگر وہ کہنے لگا بھائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میری قطرے قطرے ہوئے خون کے بس گیا ہے اب کوئی طاقت ایمان نہیں چھین سکتی ایک پنڈت بڑا ہوشیار تھا اس نے راجا سے کہا کہ دیکھو ایک بیٹے سے تجھے صبر کرنا پڑے گا اگر یہ مسلمان رہا تو تیرے گھر میں دین آ گیا سمجھو قرآن آ گیا ایمان آ گیا اور ایمان اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ یہ پھیلتا ہے تیرا سارا گھر دیندار بنے گا سارا گھر مسلمان ہوگا یا پھر ترکیب میں بتاتا ہوں یہ مر جائے تو اچھا ہے اس نے کہا کیا اس لڑکے کو بلایا کہنے لگاؤ میاں تو مسلمان ہے کلمہ پڑتا ہے یقین والا بنا بیٹھا ہے ایمان والا بنا بیٹھا ہے ہم تجھے لوہا گرم کر کے دیتے ہیں جب جانے یہاں سب کے سامنے پانچ منٹ سینے سے لگا کے دکھا پانچ منٹ سینے سے لگا کے دکھا اس نے کہا بے شک لے آؤ پرواہ نہیں لے آؤ لے آؤ مجھے کوئی پرواہ نہیں یہی ملتان کا چوک بازار تھا خلقت تھی مخلوق تھی تماشا دیکھنے دنیا آئی تھی سب کے سامنے جب وہ سرخ گرم لوہا کر کے لگا یوں لکھا ہے ملتان کی تاریخ میں کہ اس لڑکے کے دل میں تھوڑی سی کلول سی آنے لگی کہ الہی اب جل جاؤں گا اب مر جاؤں گا اب آگ مجھے سار دے گی تو یوں لکھا ہے کہ جب وہ لوہا گرم گرم اس کے سامنے لایا گیا آنکھوں سے کیا دیکھتا ہے کہ سرخ گرم لوہے کے اوپر چین مکوڑے زندہ پھر رہے ہیں اس نے دیکھ لیا جو ذات ان کی حفاظت کر سکتی ہے وہ میری بھی کرے گی انہوں نے پانچ منٹ کا مطالبہ کیا تھا راجا دیوان کے بیٹے نے لوہا گرم گرم لے کر سینے سے لگائے ہوئے گھنٹوں کھڑا رہا خدا کی قسم کتنی بڑی عظمت تھی ایمان کی ایک آدمی کے ایمان کی برکت سے یہ ملتان گواہ ہے ملتان کی سرزمین گواہ ہے ملتان چوک بازار گواہ ایک آدمی کے ایمان کی برکت سے چھ سو کافی کلمہ پڑ کر مسلمان ہو گئے ایک آدمی کے ایمان برکت سے یقین کی برکت سے آج وہ یقین کو چلا گیا جس کو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھیلانے آئے تھے جو صحابہ کے ذریعے ہم تک ایمان اور یقین پہنچایا تمام چیزوں میں یہی حال ہے پرما کلیا ہائی ہنگا ای گا کان کھول کر كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله میں ہرگز ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم کرتے ہو جاؤ جاؤ سے ہوتا ہے وہ کرو کرو اور کیا کرو گے فما ولكن عابد الله الذي يتوفاكم میں اس پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اس کے سامنے سر جھکاتا ہوں اس کا ادب اور احترام کرتا ہوں اس کی تعظیم کرتا ہوں میں اس کے گھر کا طواف کرتا ہوں اس کے گھر کی غلاف کو پکڑ کر مانگتا ہوں اس کے مقام ملتظم کو چپٹ کے روتا ہوں حجر اسمد کو بوسے دیتا ہوں آگے زمزم کو پانی پی پی کر خوش ہوتا ہوں اس لیے یہ میرے مالک کا گھر ہے اس کسی نے مجھے حکم دیا میں کسی قبر کا تلاش نہیں کروں گا کسی درخت کا تلاش نہیں کروں گا کسی درخت کے پتوں کو حاجت روا نہیں مانوں گا کسی جان کینڈی پیپل بورڈ کو حاجت روا نہیں مانوں گا مصیبت یہ ہے کہ اتنی عام بات سب کو پتا ہے اب ہندو پیپل کو خدا مانتا ہے پوجا کرتا ہے مسلمان جال کو خدا مانتے ہیں بور کو مانتے ہیں ہندو اور دوسرے لوگ پانی کو خدا مانتے ہیں اب ایک خدا کو دیگچی میں ڈال کر چولہے پہ رکھ دو اور دوسرے خدا کو آگ لگاؤ نیچے سے نیچے لکڑیاں جل رہی ہیں پیپل کی نیچے والے خدا کو جو آگ لگی اوپر والے خدا کو جوش آیا وہ پالی ابل کر نچلے کا بیڑا گرک اوپر لے کا ہی بیڑا گرک خداوں کی لڑائی ہو گئی تما شادی کو ملا کنگ آبود میں اس کو خدا مانتا ہوں اس کی عبادت کرتا ہوں یا تو جو تمہاری موت پہ قادر ہے موت پہ قادر ہے مارنے پہ قادر ہے جس نے کسی کو بھی موت سے چھٹے نہ دی اور یقین کیجئے اگر اللہ پاک کچھ لوگوں کو نہ مارتا تو بڑی گڑبڑ ہو جاتی یہ جتنے بڑے بڑے ہیں نا شکر ہے اسرائیل کو عورت نہیں چاہیے دولت نہیں چاہیے حکومت نہیں چاہیے ورنہ یہ کچھ اس کی جیب میں ڈال کر سارا رگڑا ہمیں لگواتے جب کسی بڑے کے گھر میں آتا ہوں پرلے لینے لینے چلا ایک گل ہزار روپیہ ہے اس کو پیسے نہیں چاہیے اس کو عورت نہیں چاہیے اس کو حکومت نہیں چاہیے نہیں تو کئی کہتے ہو میاں یہ وزیر اعظم کرتے ہیں وزیر خوراک تجھے بنا دیتے ہیں دیکھنا یہ دوسری پارٹی جو ہے نا بس ہی کو دلا پڑنے والا کوئی نہ ہو چکا ہے وہ کسی کا کہنا نہیں مانتا اس کی تو یہ حالت ہے اللہ اکبر سوچنے والی چیزیں ہیں ارے جن چیز جن کے پیچھے لگ کر ہم تمام کچھ خراب کر رہے ہیں شرک اولاد کے پیچھے ملاوٹ اولاد کے پیچھے اولاد کے پیچھے خدا کی قسم دشمن نہیں یہ خود تمہارے کپڑے اتار کر تمہیں یہاں ننگا کریں گے ہم نے دیکھا دوپٹہ بیٹی ماں کا اتار رہی ہے کمیز اتار رہی ہے سلوار اتار کر پتلے پہ ڈال کر ننگا کر رہی ہے بے باپ کو ننگا کر رہا ہے اسی لیے مرے تھے ہم ان کے پیچھے کہ ہمارے کپڑے بھی اتار لے گا دشمن نہیں سجل اتاریں گے اپنے اتاریں گے اور اتارتے ہیں احساس ہم تھوڑا سا منظر سمجھ سکتے اور ہمارے دماغ میں یہ بات آ جاتی کہ ہم کو یوں جانا ہے اور یوں ہمارے پاس رہنا ہے درجن اولاد چھوڑ جاؤ ایک بھی قبر میں پاس لیٹنے کو تیار نہیں دکھا دھڑ مٹی چٹکی سے نہیں تھڑا تھڑ مٹی اس بیگم کے چہرے پہ پھینک رہا ہے جس کی مسکراہٹ دیکھ کر تھکن اتر جایا کرتی تھی جس کی آنکھوں کی پتلی پہ قربان تھا جس کے لبوں کی سرخی پہ جان دی جس کے رخساروں کی گولائی پہ جان دی جس کے سلوم پہ مرتا تھا آج ہزاروں من نہیں لاکھوں من وکیف اور پیٹ کر کے چلا آ رہا ہے اس لیے فرمایا یتا تو میں اس خدا کی پوجا کرتا ہوں اس خدا کی نظر نیاز دیتا ہوں اس خدا کو اپنا پرورتگار مانتا ہوں یہ تو ہوں جو تمہاری موت پہ قادر ہے میں امرتوں تو اول المؤمنین مجھے حکم ملا سب سے پہلے میں یقین کرنے والا بنوں ہڈیا میری ماری جائے جسم میرا سارا زخمی ہو جائے پہاڑ کے وہ پرکار پہ کھڑے کھڑے دکا دے دیا جائے لہو کی دھار دور جا کے پڑے میرے غلاموں کو آگ میں جلا دیا جائے چمڑے ادھیر دیے جائے مگر مجھے یہ حکم ملا ہے وہ میرے تو اول آئی مجھے حکم ملا ہے میں سب سے زیادہ یقین کرنے والا بن ولا مین من کی میں تو اپنا چہرہ اپنا منہ اپنے رب کی طرف رکھوں گا میں مشرق کرنے کو تیار ہوں جاؤ راضی رہو ناراض ہو جاؤ تم میرے پاس آؤ یا دور رہو میں اپنے خدا کی ذات و صفات میں کسی کو کسی حال میں شریک بنانے کو تیار نہیں اس لیے زور لگا رہا ہوں کوئی لڑائی کسی سے نہیں ہو گئی کہ کئی جموں سے لگا ہوا ہے تنازع نہیں رب جلال کی قسم باوزو ممبر رسول پہ بیٹھا ہو اتنا یہ ہے کہ میرا تیرا قبر میں قیامت میں کالا منہ نہ ہو ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں کالا منہ لے کر نہ جائیں اللہ کے دربار میں کالا منہ لے کر کے نہ جائیں کوشش یہ ہے ورنہ ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں تنازع نہیں پارٹی بازی نہیں دھڑا نہیں کمیٹی نہیں کچھ بھی نہیں ہے صرف یہ کہ دعا کرو اللہ پاک جب موت آئے تو یوں چلے جائیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی العاشمی وعلى آلہ واصحابی برت الكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلهي ہم سب کے کرم فرماؤ الہ العالمین فضل فرما یا اللہ رحم کا معاملہ فرما یا اللہ ہم سب کو شرک و بدا سے بچا یا اللہ اپنی ذات سے عقیدت نصیب فرما مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نصیب فرما یا اللہ تمام مسلمانوں کو شرک و بدعات کی لانت سے بچا یا اللہ قرآن اور سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرما ہمارے پرانے ساتھی یا قاسم پور میں پیر جی صاحب بیمار ہیں اللہ پاک شفا کامل کام فرمائے ان کے بچے کا بھی کاروبار صحیح نہیں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے بھائی محمد یاسین ہے سبزی منڈی میں کاروبار کرتا ہے اللہ پاک اس کو بھی برکتوں سے نوازے اور کئی ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے حاجی شیخ ادریس صاحب کے گھر والی کی طبیعت ٹھیک نہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کام عطا فرمائے اور ان کے تمام مسلمانوں کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے کئی ساتھیوں نے کہا یا اللہ سب کو شفا عطا فرما سب کے دکھ دردوں کو دور فرما ایک دوست ہے اس کی بچی بیمار ہے اللہ داخ شاید کام عطا فرمائے اے اللہ میں نہیں جانتا یہ جتنے مرد اور جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں یا اللہ سب کی جھولی بھر دے یا اللہ سب کو نواز دے تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں سب کو مالا مال فرما دے سب کو اپنی دینی اور دنیاوی نعمتوں سے نواز دے سبھی کے کاروبار میں برکت عطا فرما جو مسجد مدرسے کے